ایوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر زخمی کر دیے گئے تو آپ نے بڑی بے چینی کا اظہار کیا اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے تسلی کے طور پر کہا کیا اے امیر المومنین آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا پورا حق ادا کیا اور پھر جب آپ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش اور راضی تھے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت اٹھائی اور ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کر دیا اور جب جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی اور خوش تھے آخر میں مسلمانوں کی صحبت آپ کو حاصل رہی ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کیا اور اگر آپ ان سے جدا ہوئے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہیں بھی آپ اپنے سے خوش اور راضی ہی چھوڑیں گے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عباس تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشی کا ذکر کیا ہے تو یقیناً یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے اسی طرح جو تم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت اور ان کی خوشی کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل و احسان تھا لیکن جو گھبراہٹ اور پریشانی مجھ پر تم تاری دیکھ رہے ہو وہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی فکر کی وجہ سے ہے اور خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات کی کوشش کرتا حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملکہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ معیع عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر آخر تک یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو بانوے